السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جس طرح کے کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے ہاں جو کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کے تین مراتب ہے تین مقام ہے تین حضرت ہے نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کا بدلہ دس گنا کر دیتے ہیں یعنی نیکی اس نے ایک ہی ہوتی ہے اور اس کا جو ثواب ہوتا ہے جو سمرا ہوتا ہے وہ دس گنا بڑھ جاتا ہے بڑھ کر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور دوسرا کہ نیکی ایک ہو اور اس کا جو سوال ہے وہ سات سو گنا تک بڑھ جائے اور تیسرا کہ نیکی ایک ہو اور اس کا جو ثواب ہے وہ سات سو سے بھی بڑھ جائے یعنی نمبر ایک دس تک اور دس دس گنا اور نمبر دو سات سو گنا اور نمبر تین سات سو سے بھی بڑھ جائے تو اس کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے ہاں نیکیوں کا جو ہے نا یہ دارو مدار ہے اللہ تعالیٰ دس گنا فرماتے اور کبھی جو ہے نا سات سو مرتبہ اور کبھی سات سو سے بھی زیادہ تو اسی طرح صدقہ کو خراب کرنے کا بھی تین حیثیتیں ہیں پہلے نمبر پہ اگر صدقہ نام نمود کے لیے ہو ریا کے لیے ہو دکھلاوے کے لیے ہو تو بھی جو ہے نا اس کا پھر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے یعنی اللہ مقبول نہیں ہوا کرتا اور نمبر دو تکلیف پہنچانے کے بعد ہو یعنی دے بھی رہا ہے اور ساتھ ساتھ تکلیف بھی پہنچا رہا ہے تو یہ بھی اند اللہ قبول مقبول نہیں ہے اور ایسے ہی نمبر تین کہ احسان جتلانا یعنی تھوڑا بہت دے دیتا ہے لیکن احسان بھی جتلاتا ہے تو ان تین یعنی ریاکاری کرنا نام و نمود نمائش کے لیے دکھاوے کے لیے ریا کے لیے کام کرنا اور تکلیف دے کر جو ہے نا کوئی نیکی کرنا یا کوئی چیز کرنا یا احسان جتلا کر کسی کا کوئی نیکی کرنا کوئی اچھائی یا بلائی کرنا تو جس طرح کے پہلے جو تین مراتب تھے صدقہ کی مقبولیت کے یعنی اس اس کا جو جو پر ثواب مرتب ہونے والا ہے دس گنا تک سات سو گنا تک اور اس سات سو گنا سے بھی زیادہ تو اس دوسرو صورت میں تو اگر نام و نمود ہو یا نام و نمود ہو یا تکلیف کے لیے ہو اور یا احسان جتانے کے لیے تو یہ دونوں تینوں صورتیں جو ہے نا یہ اند اللہ مقبول نہیں ہے پسندیدہ نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ سے اپنے صدقے کو اپنے خیرات کو اپنے نیکی کو جو ہے نا وہ تباہ کر دیتا ہے تباہ و برباد کر دیتا ہے گویا کہ اس نے سے نیکی کی ہی نہیں تو الٹا اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے پھر اس کی مثالیں بھی دی تھی دو مثالیں ہم نے پڑھی تھی وہ تو کل ہم نے پڑھ لیا تھا تو آج کے سبق میں ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں تو آج کے سبق میں یہ پڑھیں گے کہ جو لوگ جو اشخاص جو شخصیات محض اللہ تعالیٰ کے رضا حاصل کرنے کے لیے ان کا مقصود جو ہے نا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہوا کرتا ہے تو جو ایسے لوگ ہیں جو للہ فی اللہ اللہ ہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو ان کا کیا مقام ہوگا اور ان کی کیا حیثیت ہوگی اللہ یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب عطا فرمائیں گے تو اس کا تذکرہ ہے اور اس کو ایک مثال سے واضح کیا ہے جس طرح کہ کل بھی ہم نے ایک مثال پڑھی تھی تو پہلے شاید کریمہ کا ترجمہ پڑھتا ہے اور ترجمہ پڑھنے کے بعد پھر اس کی جو تشریح ہے اور تفصیل ہے وہ پڑھیں گے مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشندی طلب کرنے کے لیے وہ تثبیتا من انفسهم اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کمثل جنت بربوہ جیسے ایک باغ کسی چلے پر واقع ہو کمثل جنت بربوا جیسے ایک باغ کسی چیلے پر واقع ہو اصابہ وابل اس پر زور کی بارش برس ہے فَأَتَتْ اُكُلَهَا زعفین تو او دگنا پل لے کر آئے فَإِن لَمْ يُسِبْهَا وَابِلٌ اور اگر اور اگر اس پر زور کی بارش نبی سطول تو ہلکی خوار بھی اس کے لیے کافی ہے واللہ بما تعملون بصیر اور جو عمل بھی کرتے ہو اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ اس سے خوب اچھی طرح دیکھتا ہے البته ایت کی تشریح کی دارم ومثل نفقات الذين ينفقونهم اور مثال ان نفقات کی یعنی يعني ان آه، خرچ کرنے کی حالت ان خرچ کرنے کی الذين ينفقون اموالهم ان لوگوں کے مال جو خرچ کرتے ہیں اللہ دینا اموالهم وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ابتغاء یعنی طلب مرضات اللہ اللہ تعالی کے رضامندی کو طلب کرنے کے لیے تلاش کرنے کے لیے اور اپنے نفسوں میں پختگی پیدا کرے یعنی اس غرض سے اس سبب سے کہ اپنے نفسوں میں پختگی پیدا کرے اپنے نفسوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے ای تحقیقا استواد علیہ بخلاف المنافقین الذين لا يرجونه انکارهم له ومن ابتدایا یعنی ای تحقیقا یعنی حقیقی طور پر استواد علیہ اس پر ثواب محقق کرنے کے لیے المنافقین منافقین کے برخلاف لا اللہ جو امید نہیں رکھتے ہیں جو امید نہیں کرتے ہیں انکار کی وجہ سے یعنی منکر ہونے کی وجہ سے سوال کی امید نہیں رکھتے ہیں ابتدائیہ اور اس میں جو من ہے یہ ابتدائیہ ہے من ابتدائی میں اس کی مثال کمثل جنت کمثل جنت بستان اس کی مثال ایک باغ کی ہے اس کی مثال ایک باغ کی ہے رائے یعنی را کا اس میں پڑا جا سکتا ہے اور جا سکتا ہے مکان مستوین یعنی اونچی بلند جگہ جو برابر ہو اونچی اوپر جگہ جو برابر ہو ہوتی منا ٹھیلا ظاہر سی بات اوپر ہی ہوا کرتا ہے تو یعنی اونچی پاٹ جگہ یا بلند جگہ اس کے برابر ہو آتابہ وابل اس پر زور کی بارش برسے فاتت اعتت اکلہا او باغ لے آئے او باغ لے آئے اکلہا یعنی پھل سمرہا یعنی کعب کے زمہ اور سکون کے ساتھ یعنی اس کا جو پھل ہے ظاہر سی بات ہے جب بارش زیادہ ہوگی تو اس کے جو پل ہوگا وہ زیادہ ہوگا ضعفین دگنا دوچند مثلی مایوس میں رو غیر رہا یعنی دوسرے بار کی مقابلے میں دگنا دوچند فَإِن لَمْ يُسِبْهَا وَابِلٌ فَقَلْ فَإِن لَمْ يُسِبْهَا اور اگر ایسی زور کی بارش نہ ہو تو ہلکی خوار بھی اس کے لیے کافی ہو جائے مطرن خفیف یعنی تھوڑی سی بارش کم بارش ہلکی سی بارش بہا اس کو اگر اس پر ہلکی بارش بھی ہو جائے تو اس کے لیے کافی ہوگا ہا اور کافی ہوگا یعنی ہلکی بارش تھوڑی سی بارش کم بارش بھی اگر اس پر ہو جائے کیونکہ یہ بلند جگہ پر ہے اونچی جگہ پر ہے جگہ پر ہے تو اگر ہلکی سی بارش بھی ہو جاتی ہے تو سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے اور کافی ہوتا ہے اس کے بلند ہونے کی وجہ سے اونچی جگہ پر ہونے کی وجہ سے جگہ پر ہونے کی وجہ سے المانا خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ پھل دے یعنی جب وہ اونچی جگہ پر ہے بلند جگہ پر ہے جگہ پر ہے اچھی جگہ پر ہے تو اگر ہلکی سی تھوڑی سی کم بارش بھی ہو جائے تو اس کے لیے کافی ہوگا تو پھل دوسرے کی بنسبت زیادہ دے گا وہ تس کو کسورل مطر قلع یعنی بارش اگر کم ہو یا زیادہ ہو بارش کم ہو یا زیادہ یعنی زیادہ ہو جائے تو پھر تو بدری اولا ہوگا اور اگر کم بھی ہو جائے تو پھر بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اس کی بلندی کی وجہ سے ام قلت تو اسی طرح تو جس طرح کے باغ ہوا کرتا ہے جب ایک اونچی جگہ پر ہو ایک پہاڑی پر ہو بلند جگہ پر ہو تو اگر بارش ہلکی بھی ہو جاتی ہے تو وہاں سے پھل زیادہ آتا ہے تو ایسے ہی جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اور ان کے اندر اخلاص ہو تو اگر کم خرچ کرتے ہو کم مقدار میں خرچ کرتے ہو تھوڑے مقدار میں خرچ کرتے ہو تو پھر بھی چونکہ یہ ان کے اندر اخلاص ہے ان کی نت صاف ہے اور ان کی نت اچھی ہے تو ان کی نیت کی وجہ سے ان کے اخلاص کی وجہ سے ریا و نمود نمائش اور دکھلاوا یہ مقصود نہیں ہے بلکہ للہ فی اللہ جو ہے نا خالد للہ او نیکی کر رہے ہیں یا صدقہ کر رہے ہیں تو یہ اگرچہ مقدار میں بظاہر کم ہو لیکن اند اللہ اس کا مرتبہ اس کی حیثیت اس کا مقام اس کا ثواب جو ہے نا بہت ہی بڑھ کر ہے ایسے ہی نفقات و منذکرہ یعنی نفقات ان کے جن کا تذکرہ کیا گیا سچ کو اند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھ جاتے ہیں ام قلت کم ہو یا زیادہ ہو یعنی اگر اخلاص کے ساتھ ہو للہیت کے ساتھ ہو اچینت کے ساتھ ہو صاف کے ساتھ ہو تو وہ چیز مقدار میں اگر کم ہو تو لیکن اس کا جو مرتبہ حیثیت اللہ تعالیٰ اس پر فرمائیں گے جو سمرا ہوگا بہت بڑھ کر ہوگا اخلاص کی وجہ سے للہیت کی وجہ سے اور نت کے صاف ہونے کی وجہ سے واللہ بما تعملون مزین اور اللہ تعالی دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو فیجازیکم ہوئے تو تمہیں اس کے مطابق بدلہ دیں گے اب اگلی ایسی کریمہ ہے احدکم کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا تکون لہو کہ اس کا من نخیل و اعناب کہ اس کا کجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو نخیل منا کجور اور اعناب منا انگور من تحت انہار جس کے نیچے نہریں بہتی ہو لہو فیہ من کل ثمرات اور اس کو اس باغ میں اور بھی ہر طرح کے پھل حاصل ہو وہ القبر ہو اور بڑھاپے نے اسے آ پکڑا ہو وہ لہو ضروریت اور اس کے بچے ابھی کمزور ہو ضعیف یعنی چھوٹے ہو وہ اصابہ اعتار فی نارن فہتر اتنے میں ایک آگ سے بڑا بگولا آ کر اس کو اپنی زد میں لے لے سخت رکت اور پورا باغ جل کر رہ جائے اللہ لکم العیات کرو کدا لکھا اسی طرح یوبین اللہ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کول کول کر بیان کرتا ہے لال کروں تاکہ تم غور کرو تاکہ تم فکر کرو تو یہ جو آیت کا ترجمہ بھی کیا گیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے صدقات کو برباد کرنے کی یا ان کے ثواب کو ضائع کرنے کی یا ان کو اس پر نتیجہ مرتب نہ ہونے کا مرتب نہ ہونے کا دوسری مثال ذکر فرمائی ہے کہ جس طرح ایک ہاتھ سے برابر گولا ہرے برے سے زیادہ باغ کو ایک دم یعنی آنن فانن اس کو تباہ کر ڈالتا ہے تو اسی طرح یا کاری کی وجہ سے نام و نمود کی وجہ سے یا احسان جتانے کی وجہ سے یا تکلیف دینے کی وجہ سے جو صدقہ ہوا کرتا ہے تو اس کا بھی جو ثواب ہوا کرتا جو ثواب اس پر مرتب جس ثواب میں اس پر مرتب ہونا تھا یا جو ثواب اس صدقے کی وجہ سے دینا تھا اس کو بھی نقصان پہنچ جاتا ہے اس ثواب کو جو ہے نا یہ تباہ برباد کر دیتا ہے یعنی ان وجوہات کی بنا پر یا وجہ سے نام و نمود کی وجہ سے دکھلاوے کی وجہ سے یا احسان کی وجہ سے اور یا اس غریب فقیر مسکین کو ایزا تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اگرچہ بظاہر یہ تو خوش ہو رہا ہے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے لیکن ان جو ہے نا اس کا ذرا بر بھی اس کو ثواب نہیں ملے گا تو اس کی مثال بانے فرمائیے اب آتے آیتی کریمہ کی تشریح کی طرف ایوادو یحبو احدکم کیا تم میں سے ایک پسند کرتا ہے ان تکون لہو جنت بستان کہ اس کا ایک باغ ہو من نخیل خجور کا اور انگور کا تجری من تحت الانہار جس کی نیچے نہرے بہتی ہو لہو فیہا من کل ثمرات اس کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہو یعنی جو بھی اس کا دل چاہے اس باغ میں اس کے لیے مختلف قسم کے پھل ہو مختلف قسم کے میوے ہو بڑا تھا یعنی، اس نے پوری زندگی پوری جوانی جو ہے نا ایک باغ کے و کرنے میں یا اس کو بنانے میں اس کو کامیاب کرنے کے لیے اس نے پوری زندگی گزاری اور وہ بالکل سر ہے تیار ہے اور جتنی بھی پھلوں کی قسمیں سب سب اس کے باغ میں دستیاب ہے اور یہ بڑھاپا بھی آ گیا ہے یعنی بوڑھا بھی ہو گیا ہے تو اب یہی عمر ہوا کرتی ہے کہ آرزو اور تمنا جو کچھ جوانی میں کمایا ہوتا ہے جو محنت کی ہوتی ہے اس کا تمہارا اس میں مجھے مل جائے اور خود بھی بوڑھا ہے اور اس کے بچے بھی جو ہے نا چھوٹے ان کی مدد نہیں ان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں مرو اور بڑھاپا آ گیا ہے عن بھی اور کمائی سے جو ہے نا وہ کمزور ہو یعنی کمائی کے قابل نہ رہا ہو کمائی نہ کر سکتا ہو یعنی بڑا ہو گیا ہو بڑا کی وجہ سے وَلَهُ ذِرَةٌ وَعَفَا اور اس کے بچے بال بچے اہل عیال بھی ہو لیکن وہ قوت نہیں رکھتے ہو ضعیف ہو کمزور ہو اولاد انسیغار صلی اللہ علیہ وسلم علیہ چھوٹے بچے جو اس پر قدرت نہیں رکھتے فَأَصَابَهَا اَعْصَارٌ فَأَصَابَهَا اَعْصَارٌ تو اس باغ کو پہنچے ایک بگولا ریح شدید یعنی تند تیز ہوا جس میں آگ ہو سہ پھر وہ باغ جل جائے بتم جائے تباہ ہو جائے برباد ہو جائے یعنی اس کی پوری زندگی پوری جوانی کی جو محنت کمائی سمایا تھا وہ یہی باغ تھا اور اس کے بڑھاپے کے وقت جو ہے نا وہ باغ تیز ہوا کی وجہ سے آگ کے بگولے کی وجہ سے جو ہے نا وہ جل جاتا ہے تو یعنی اس حالت میں اس صورتحال میں کہ یہ بڑھاپا بھی آ گیا ہے خود بوڑھا بھی ہو گیا ہے اور اب مزید کوئی کام بھی نہیں کر سکتا اور اس کے بال بچے اہل عیال بھی چھوٹے ہیں بچے ہیں اور اس کی ہیلپ نہیں کر سکتے مدد نہیں کر سکتے تو اس صورت میں جو ہے نا جب اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوگا تو یہ کتنا محتاج ہوگا اور کتنا زیادہ محتاجی کی طرف جائے گا ما ما تو یعنی کس قدر زیادہ محتاج بنے بنا گا باغ کا تباہ ہونا برباد ہونا ضائع ہونا جل جانا یہ مالک کو کس قدر زیادہ محتاج بنا رہے گا وہ ہوا و اولاد ہو اور وہ اور اس کے اولاد بال بچے رہ جائیں گے عجزتن عاجز یعنی حیران و فریشان رہ جائے متحیرین یعنی فریشان حیران سرگردان لا حیلت لهم یعنی ان کے لئے کوئی بھی سہارا نہ رہ جائے وہذا تمثیل لنفقاتل مرائی والمعانی فی ذہابها وعدم نفعها اہو جمع یکون الیہا فی الاخرہ اور کرا یہ ایک مثال ہے یہ ایک تمثیل ہے لنفقت المرائی ریاکار والمانے اور احسان جتلانے والا اور احسان جتلانے والے کے صدقے کا فی ذہابها یعنی اس کے جانے کا اگر یعنی اگرچہ اس نے نیکی کی ہے اچائی کی ہے بلائی کی ہے لیکن چونکہ اس میں ریا ریا ریا و نمود مقصود تھا دکھلاوا مقصود تھا یا احسان جتلایا تھا یا تکلیف دی تھی تو فی بھی اس کے جانے میں کو فائدہ نہ پہنچانے میں احوجو یہ زیادہ محتاج ہے یعنی اخرت میں ما الہ فی الاخرہ جو اس کی آخرت میں ہے یعنی یہ جو زندگی میں دنیا میں اگر کسی کے ساتھ اس طرح ہو جائے کہ اس کا بالکل و تازہ باغ جس میں ہر قسم کے پھل فروٹ وغیرہ ہو تو وہ بڑھاپے کے وقت تباہ و برباد ہو جاتا ہے یا جل جاتا ہے تو وہ شخص جو نیکی کرتا ہے بلائی کرتا ہے اچائی کرتا ہے لیکن نام و نمود کے لیے کرتا ہے کاری کے لیے کرتا ہے اور سانس جتلاتا ہے یا کسی غریب مسکین کو تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ شخص اثر کے دن اس بوڑے سے بھی جو ہے نا وہ زیادہ محتاج ہوگا یہ بتانا چاہتے ہیں استعفی معنی نفی اور یہ جو استفان ہے یہ نفی کے معنی میں ہے یعنی یہ جو استفام استفام ذکر کیا گیا ہے یہ نفی کے معنی میں ہے یعنی کوئی بھی یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ اس, کا زند... اس کی زندگی کی پوری کی پوری محنت جو ہے نا وہ ضائع ہو جائے یا اس کے نیکیوں کا بلائیوں کا اچائیوں کا پورا کا پورا صاحب جو ہے نا وہ سبا برباد ہو جائے ختم ہو جائے ضائع ہو جائے تو یہ کوئی بھی نہیں چاہتا بول استفان میں معنی نفی ہے یہ نفی استفان نفی کے معنی ہے معنی ابن عباس اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ہوا لرجل یہ ایسے آدمی کی مثال ہے عمل بطاعت جس نے اطاعت کیا یعنی بہت سارے عمال کی عبادت کی ذکر و افکار کیا سمہ برسل اللہ شیطان پھر اس کے, شیطان پھر اس کے پاس شیطان بجا گیا فعمل بالمعاسی تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس نے گناہوں کا ارتکاب کیا گناہ کیا حتی اغرق کا عمال ہو یہاں تک کہ اس کے عمال سارے کے سارے او غرق ہو گئے یعنی شروع میں تو اس کی چھوٹی سی بات مان گیا تھا اور پھر مانتے مانتے جو ہے نا اس نے ایک ایسی حرکت کر دی جس کی وجہ سے اس کے تمام جتنے بھی اعمال تھے ہو بیکار ہو گئے ضائع ہو گئے برباد ہو گئے اسی طرح جس طرح کے کما بھیا ناما جس طرح بیان ہوا ہوا واضح جس کا تذکرہ کیا گیا یبین اللہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے نشانیوں کو لعلکم تفکرون فتعتبرون تاکہ تم غور فکر کرو اور سوچ بچار کرو تاکہ تم غور و فکر کرو اور سوچ بچار کرو اور عبرت حاصل کرو یعنی سوچنے اور غور فکر کرنے کے بعد عبرت حاصل کرو تو اگر کوئی نیکی کرتا ہے بلائی کرتا ہے کرتا ہے تو اس کی نیت صاف ہونی چاہیے اور بلا احسان احسان جتلانے کے بغیر اور کسی کو تکلیف دیے بغیر جو ہے نا اگر نیکی کرتا ہے بلائی کرتا ہے اچھائی کرتا ہے تو اس کا اللہ ثواب ہوگا جس طرح کی پہلے بتایا گیا دس گنا بھی بڑھ کر اور اگر کوئی نام نمور کے لیے کرتا ہے ریا کے لیے کرتا ہے دکھلاوے کے لیے کرتا ہے یا احسان کے کرتا ہے یا تکلیف پہنچا کے کرتا ہے تو ان نیکیوں کا بلائیوں کا اچھائیوں کا اللہ کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتا اور یہ اند اللہ مقبول نہیں ہے میں سمجھ آ گیا ہوگا کہاں تھا ویسے پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کیا سکتا ہے چلو صحیح ہے تو اگر زندگی چلے گی ان شاء اللہ بچے جو رہ گیا وہ کل پڑیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ